الباب الرابع والخمسون ومئتان باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله تعالى نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اسے ناپسند سمجھو گے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور اللہ تعالی نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں بے شک کان آنکھ اور دل ان سب ہی سے باز پرس ہوگی ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد اور اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران تیار ہے اعلم ينبغي لكل مكلف يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام یا مکروح تک پہنچا دیتی ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالله فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے بخاری و مسلم اس حدیث سے واضح ہے کہ گفتگو اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو اور جب مصلحت کے ظہور میں یقین کی بجائے شک ہو تو پھر گفتگو ہی نہ کرے وان ابی موسا رضی اللہ عن کال کل تارسول اللہ المسلمون من لسانه ويده متفق عليه حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سے کون افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں بخاری و مسلم وعن بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بندہ ایک بات کرتا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتا وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے بخاری و مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالی کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے بخاری وعن عبد الرحمن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ تعالی کی رضامندی کی بات کرتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے اور آدمی بعض دفعہ اللہ کی ناراضی کا کوئی بول بولتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے اسے امام مالک نے موقع میں روایت کیا ہے نیز اسے امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی پھر فرمایا یہ زبان اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي وذكره الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة حضرت ابن عمر رضی اللہ اللہ عنہما سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زیادہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر زیادہ باتیں دل کی سختی ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے ترمزی أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو حرد اللّہ عََََََََََََََََََََََ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس شرمگاہ کے شر سے بچا لیا جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے تو وہ جنت میں جائے گا اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عقبة بن عامر رضي الله الله عنه قال قال قلت يا رسول من نجاه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نجات کس طرح ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے یعنی, یعنی تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے اور اپنی غلطیوں پر خوب رو اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي معنى تكفر اللسان تذل وتخضع له حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت آجزی سے عرض کرتے ہیں کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو نے کجی اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت رسول بعمل يدخلني ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالی اس کو آسان فرما دے یعنی توفیق عمل دے دے تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا نماز قائم کر زکوٰۃ دے رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر پھر فرمایا کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے یعنی اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر یعنی درمیان میں نماز پڑھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تجاف جنوبهم عن المضاجع یعنی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں یہاں تک کہ یا ملون تک پہنچ گئے پھر فرمایا کیا میں تجھے دین کا سر اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک کے رکھ میں نے عرض کیا کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اودھے منہ گرائیں گی اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی کالجر رضی اللہ عنہ ان رسول وسلم قال ما ورسوله عالم کال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے آپ سے پوچھا گیا یہ بتلائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے مسلم وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وعن في في شهركم هذا هذا بلدكم ألا هل بلغت متفق عليه حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن منا میں اپنے خطبے میں فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں سنو کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے بخاری و مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواه تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قالت وحكيت له إنسانا فقال فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ومعنى مزجت خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لیے آپ کی بیوی صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے بعض راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال ملے اسے ابو داود اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیدی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم المسلم على حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا خون اس کی آبرو اور اس کا مال ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے مسلم